السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ وسلم علیہ رسول نبی محمد و علیہ وصحب اجماعین منت الحمد احسن بعد ہمارے معزز دوست برادرم فضرت الشیخ پرویز عالم عبدالحلیم سلفی المدنی حفظ اللہ نے مجھے پابند بنا دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان مجھے اپنی بات رکھنی ہے اور بات بہت ہی اہم ہے اور بات ہے زکوٰۃ سے متعلق دیکھیے زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے کیونکہ نماز سے زکوٰۃ کا بڑا گہرا رشتہ ہے نماز دل کی پاکیزگی ہے تو زکوٰۃ مال کی پاکیزگی ہے نماز انسان کو فوج باتوں سے منکر سے روکتی ہے تو زکوٰۃ انسان کو بخل سے حرص سے لالچ سے تما سے ذخیرہ اندوزی سے اور جو معاشرتی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے بچاتی ہے تو بڑا گہرا تعلق ہے زکوٰۃ اور نماز کا اس لیے عام طور سے زکوٰۃ اور نماز یا نماز اور انفاق فی سبیل اللہ ان کو اللہ رب العامین نے قرآن کے اندر ایک ساتھ بیان کیا ہے زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے قرآن سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے اور قرآن مجید کے اندر بڑی سخت وہی سنائی گئی ہے جو زکوٰۃ نہ دے کہ اس کے مال کو گرم کیا جائے گا اس کی پیشانی کو اس کے پشت کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو سونے والا ہو تو اس کے مال کو گرم کیا جائے گا اس کی پیٹھ کو اور اس کے پیٹ کو اور اس کی بغل کو داغا جائے گا جب اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے جس دن پچاس ہزار سال کی کا وہ دن ہوگا تو بڑی سخت وعید ہے جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صاحب کرام نے ان لوگوں سے جنگ لڑی تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی فرق کرے گا اور اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسی یا اونٹ کا بچہ دیتا تھا اونٹنی کا بچہ اور وہ ہمیں نہیں دے گا تو میں اسے قتال کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو زکوٰۃ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے اس لیے زکوٰۃ جو انسان نہیں دیتا وہ گنہگار ہوگا بندوں کا حق کھاتا ہے زکوٰۃ اللہ ہر غلامی نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر توازن رہے جو چوری بیمانی ڈکیتی اور اس طرح کی بیماری برائیاں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں فقر و فاقہ ختم ہو بھکمری ختم ہو ہر ایک کو اس کا حق ملے اگر یہ چیز ہوتی ہے اور لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو فقر و فاقہ دور ہوتا ہے اور جو مالدار طبقہ ہے اور جو فقرا کا طبقہ ہے مسکینوں کا طبقہ ہے ان دونوں کے درمیان محبت قائم ہوتی ہے اور وہ دونوں وہ دعا دیتے ہیں اور غریبوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں تو زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کرتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کی دعائیں بھی آتی ہیں اللہ کے سر کے حدیث سے جب انسان صبح کرتا دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے دینے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور دے اور جو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے مال کو برباد کر دے تو اللہ کی راہ میں دینے سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے جو جو عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اللہ تعالیٰ اس کے پستان کو خشک کر دیتا دودھ آنا بند ہو جاتا ہے اور جس کنویں سے پانی نہ نکالا جائے اس وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے لہذا اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے آپ تجربہ کر لیجیے اپنے معاشرے میں کہ جو لوگ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اپنے مال میں غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں ان کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور مال بڑھانے کا کئی طریقہ ہوتا ہے ایک تو مانوی اضافہ ہوتا ہے معنوی اضافہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو بیماریوں سے بچاتا ہے پریشانیوں سے بچاتا ہے مصیبتوں سے بچاتا ہے اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے دیکھیے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اور ان کا مال وہاں خرچ ہو جاتا لگ جاتا جا کر کے بیماری کے اندر اور وہ مال ان کے لیے عذاب اور ابال کا ذریعہ بن جاتا ہے تو زکوٰۃ اللہ حربامین کا ایک بہت ہی مقدس اور پاکیزہ نظام ہے جو اللہ رب ہمیں دیا ہے اور اگر سچائی کے ساتھ سارے مسلمان اس پر عمل کر لیں تو مسلم معاشرے کے اندر کوئی فقیر کوئی مسکین نہیں بچے گا سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے اس لیے اللہ رب العالمین نے اتنا اہم مقدس فریضہ ہمارے اوپر کیا ہے زکوٰۃ چار چیزوں کے اندر ہوتی ہے ایک تو سونا چاندی ہے اور یا اس کے یا کرنسیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہر کرنسی کے اثر سونا اور چاندی ہی ہوتی ہے اور اس میں ڈھائی فیصد زکوٰۃ ہوتی ہے اور زرعی پیداوار دوسری چیز زرعی پیداوار ہے زمین سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جانور جانور جو ہوتے ہیں انسان کے جنہیں انسان پالتا ہے اور وہ ان کا اکثر و بیشتر حصہ چراگاہوں میں گزرتا ہے اور انسان اسے نسل بڑھانے کے لیے کھانے کے لیے دودھ کے لیے پالتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا نصاب ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے اور چوتھی چیز اموال تجارت انسان جس کی بھی تجارت کرتا ہے اس کے اندر انسان کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے اگر نصاب کو پہنچ جائے انسان کے پاس مان لیجئے دکان ہے کمپیوٹر کی دکان ہے موبائل کی دکان ہے کسی بھی چیز کی دکان ہے تو سال میں وہ اندازہ کرے گا کہ ہمارے مال میں کتنا ہماری دکان میں کتنا مال ہے تو اس کی زکوٰۃ دے گا کیونکہ وہ مال تجارت تجارت کے لیے اس نے رکھا ہے اور اس کی تجارت کرتا ہے یا اس طریقے انسان کے پاس بقالہ ہے راشن کی دکان ہے کپڑے کی دکان ہے کوئی بھی دکان ہے کسی بھی چیز کی حلال چیزوں کی تو اس میں انسان سال گزر جائے گا تو سال گزرنے کے بعد دیکھے گا کتنا ہمارے پاس مال ہے تو اس کی زکوٰۃ انسان دے گا اگر نصاب کو پہنچ جائے گا نصاب کیا ہے پچاسی گرام سونا ہے پچاسی گرام سونے کی قیمت تقریباً تین لاکھ روپیہ ہے اگر آدمی کے پاس اتنا ہو جائے گا تو سال میں اسے زکوٰۃ دینا ہے دوسرا نصاب چاندی کا ہے چاندی کا نصاب پانچ سو پنچانوے گرام ہے اگر آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہو یا اتنا چاندی ہو اور اس کی قیمت تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ پچاس سے ساٹھ ہزار روپئے ہوتی ہے انڈین تو انسان کو زکوٰۃ دینا ہے اب دونوں میں بڑا فرق ہے سونے اور چاندی کے اندر اس میں اگر انسان چاندی کے اعتبار کرے زیادہ بہتر ہے لیکن اگر انسان سونے کے اعتبار کرتا تو تو گنہگار نہیں ہوگا اور یہ فرق صرف شروع میں ہوگا اور اگر انسان کے پاس زیادہ مال ہے تو فرق ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ ڈھائی فیصد اس میں بھی دینا ڈھائی فیصد اس میں بھی دینا یعنی آدمی کے پاس مان لیجیے چار لاکھ روپیہ ہے تو چاہے سونے کے اعتبار کرے چاہے چاندی کے اعتبار کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو ڈھائی فیصد کے لحاظ سے زکات دینا پڑے گا تو شروع میں اعتبار فرق پڑتا ہے بعد میں فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر انسان سونے کے اعتبار کرتا ہے کیونکہ آج کل اصل سونا ہی ہے سمجھ لیجیے زیادہ اور اصل پیسے کی سونا ہی ہو گئی ہے کم و بیش تو اگر انسان اس کا اعتبار کرتا ہے تو انسان گنہ گار نہیں ہوگا دونوں نصاب اللہ رب میں رکھا ہے تو اس طریقے سے یہ پیسے کا نصاب ہے پچاسی گرام سونا یا اس طریقے سے پانچ سو پنچانوے اگر آپ چاندی تو انسان کے پاس اگر یہ ہے تو انسان کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے سونے اور چاندی کے زیورات اگر ہیں تو اس پر بھی انسان کو زکوٰۃ دینا ہے اصل صحیح قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق اس کے اندر بھی زکوٰۃ انسان کو دینا ہے کیونکہ وہ بھی سونا چاندی ہیں اللہ رب العامن نے سونا اور چاندی کا لفظ استعمال کیا جیسے کرنسیاں ہوتی ہیں وہ سونے اور چاندی کی بنی ہوتی ہیں حالانکہ وہ بسکٹ نہیں ہوتے بلکہ سونے اور چاندی سے ان کو بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر ان کو ڈھالا جاتا ہے اسے گرم کیا جاتا ہے اس کے اندر بادشاہ کا نام لکھا جاتا ہے یا اس کے اندر تاریخ درج کی جاتی ہے اس کے اندر اس کی مالیت اور قیمت لکھی جاتی ہے کہ پانچ روپئے کا سکہ یا دس روپئے کا سکہ یا پانچ روپئے کی چاندی کا سکہ وہ لکھا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے سونا نہیں رہا وہ لیکن اصل سونے سے بنا ہے اس لیے دینار اور درہم کے اندر بھی زکاط ہے تو ایسے ہی زیورات بھی اصل سونے سے اندر بنے ہوئے ہیں تو ان کی اصل میں زکوٰۃ ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی زیورات تو استعمال کے لیے ہے تو اس پر کیسے زکوٰۃ ہوگی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کی اصل میں زکوٰۃ نہیں انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن یہ سونا چاندی زیورات کی اصل ہے اور اس کی جب اصل میں زکوٰۃ ہے دینار درہم میں زکوٰۃ ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہوگی کیونکہ اس کی اصل میں زکوٰۃ ہے انسان دیگر چیزیں جو استعمال کرتا ہے اس کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہوتی جیسے انسان مان لیجیے گاڑی استعمال کرتا ہے تو گاڑی کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہے گاڑی بنتی ہے پلاسٹک سے گاڑی بنتی ہے دھاتوں سے سونے کا نام ہے لوہے سے تو لوہے کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہے ہاں اگر انسان ان کو تجارت کے لیے کرے گا تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر انسان کپڑا پہنتا ہے کپڑے کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہے روئی میں کاٹر میں زکوٰۃ نہیں ہے اصل یہ تو اس لیے جب اصل میں زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کی جو تابے ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کے لیے اضافہ ہونا ضروری ہے تو زکوٰۃ کے لیے اضافہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ لغت کے اعتبار سے لیکن شریعت میں اضافہ ہونا ضروری نہیں ہے اگر آدمی کے پاس دس لاکھ روپئے ہیں اور دس سال تک اس کے پاس ہے اس میں ایک روپیہ اضافہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہر سال دینی پڑے گی یا آدمی کے پاس سونے کا سکہ ہے یا آدمی کے پاس سونے کے بسکٹ ہیں پچاسی گرام سے زیادہ ہیں دس سال اس کے پاس پڑے ہوئے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے اتنا ہی ہے تو اس کے اندر باقاعدہ انسان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ نصاب کو پہنچا ہوا جب نصاب کو سے کم ہو جائے گا تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی لہذا یہ کہنا کہ زیورات کے اندر اضافہ نہیں ہوتا ہے زیورات کے اندر اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے کیسے زکوٰۃ دیں گے تو ان کا کہنا صحیح نہیں ہے یہ اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ عام طور سے لوگ یہ کہہ کر کے لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں کہتے ہیں اس میں اضافہ تو نہیں ہوتا ہے تجارت تو ہم نہیں کر رہے بھائی اگر تجارت کریں گے تو ہے اضافہ نہیں ہوگا تو وہ بھی تو بھی ہے کیونکہ وہ اصل ہے میرے بھائی اصل ہے وہ اور نصاب کو پہنچ گیا جیسے روپیہ پیسے اگر نصاب کو پہنچا ہوا تو آپ کو دینا ہے یا جس چیز کی آپ تجارت کر رہے ہیں اگرچہ اس کے اندر اضافہ نہ ہو تو بھی اگر نصاب کو پہنچا ہوا تو آپ دیں گے جیسے مال زمین کی قیمت ہے زمین انسان اگر زمین لیتا ہے کاروبار کے لیے تجارت کے لیے تو ہر سال زکوٰۃ دینی ہے اگرچہ اس کی قیمت نہ بڑھے اور اس وقت تو قیمتیں کم ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر نصاب سے زیادہ ہوں گی تو زکوٰۃ دینا پڑے گا انسان کو اگر وہ تجارت کے لیے لیا ہے تجارت کے لیے وہ لے لیا ہے تو اس لیے یہ انسان کرائے پر دیتا ہے دکانوں کو کرایہ وہی کرایہ پورے سال دو سال ایک ہی کرایہ ہے کرایہ میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر کرایہ نصاب کو پہنچے گا تو انسان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا تو یہ کہنا کہ اضافہ ہونا چاہیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے اور اس کو گاڑی پر اور یہ کیا نام ہے کپڑے پر قیاس کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ گاڑی اور کپڑے کی اصل پر زکوٰۃ نہیں ہے جبکہ زیورات کی اصل جو سونا چاندی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے تو تابے اصل کے اصل کے جو اس کی جو جس کی اصل ہوتی ہے اس کے اپنے اصل کے تابع ہوتا ہے لہذا سونے اور چاندی کے زیورات پر بھی صحیح قول کے مطابق ان کو زکوٰۃ دینا ہے یہ یہی صحیح قول ہے اس کے اندر اور جو لوگ قرآن کا عموم ہے حدیثیں بھی لا کے سر سے آتی ہیں حتیہ عائشہ کے پاس یہ خاتون آئیں حضرت میں سلمہ کے پاس اور ان کے بیٹی کے کنگن تھے دو اور موٹے موٹے کنگن تھے ہمارے بھی نے کہا زکات دیتی ہوں کہا کہ نہیں تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ تم گوارا کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آ کر کنگن پہنائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے دونوں اللہ کی راہ میں دے دیا کہ اللہ اس کے رسول کے لیے وہ کنگن تھے سونے کے نصاب کو پہنچے ہوئے تھے موٹے موٹے کنگن تھے تو ہمارے بھی نے کہا زکات دینے کے لیے تو انہوں نے دے دیا یہ صحیح حدیث امام البانی نے اور اس طریقے سے بہت سارے السکن نے اور بہت سارے علماء نے اس کو باقاعدہ صحیح قرار دیا ہے مجھے فی الحال سارے علماء کے نام یاد نہیں ہے تو اس طریقے سے دینار اور درہم جو سونے کی جو سونے سے بنے ہوئے ہیں تو چاندی کے اور سونے تو زیورات بھی سونے سے بنتے ہیں لہذا دونوں کے اوپر انسان اس پر بھی زکوٰۃ دے گا تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں سونے اور چاندی کے زیورات زکوٰۃ کن کو دیں گے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ابرامی نے مال دیا ہے اور زکوٰۃ دینا جن کے اوپر فرض ہو گیا ہے یہ جاننا ضروری کہ زکوٰۃ کن کو دینا ہے آٹھ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ ابرامی نے شور طبہ کے اندر بیان کیا ہے کہ نما صدقات الفقرا المساکین العمل علم قلوب ہوں فی رقاب الغاربین وفی فی اللہ ابن صبیل آٹھ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ جو ہے زکوٰۃ دی جاتی ہے ان میں سے پہلے تو ہو گئے جو فقرا اور مساکین ہیں فقیر اور مسکین میں مسکین کی حالت تھوڑی بہتر ہوتی فقیر کے مقابلے میں فقیر زیادہ غریب اور محتاج ہوتا ہے مسکین وہ جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہو لیکن پورا خرچ اس کا نہ چلتا ہو یا خرچ تو ہو پورا خرچ اس کا برابر سرابر ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی کام آ جائے نہ کر سکے بیوی بیمار ہوگی یا خود بیمار ہو گیا روم کا کرایہ دینا ہے ڈلیوری کا معاملہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اپنا علاج کرا سکے تو ایسی صورت میں مسکین مانا جائے گا اسے زکات دی جائے گی اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر وہ ام صفی تو فقانت المساکین یا امرونا فلبہر یہ کشتی جو تھی مسکینوں کی تھی کشتی ایک قیمت ہے ایک جائیداد ہے ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اللہ نے مسکین کہا ہے تو اگر آدمی کوئی برسر روزگار ہے اس کو تنخواہ آتی ہے لیکن گھر کا خرچ چل جاتا ہے کسی طریقے سے لیکن کوئی عام مسئلہ آ جائے کوئی ناگہانی آ جائے مصیبت آ جائے تو اس کے لیے پیسہ نہ ہو تو اس کو باقاعدہ کا دی جائے گی وہ عاملین علیہ جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ دی جائے گی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں لوگ تو مدرسین کی تنخواہ زکوٰۃ سے دی جائے گی کیونکہ وہ اپنی محنت لیتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لیتے وہ مولف سے قلوب چوتھے وہ لوگ ہیں جن کی دلوں کی دلجوئی مقصود ہو ان میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک نیا مسلمان جو بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں ہوا اس کو کچھ دے دیں گے تو ثابت قدمی آ جائے گی اس کو دیا جائے گا ایسے ہی ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے لیکن وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے قوی امید ہے نبے اسی پرسینٹ ستر پرسینٹ امید ہے کہ اسلام قبول کر لے گا اسلام کو اچھا اور سچا اور بہتر دین سمجھتا ہے مسلمانوں کی قدر کرتا ہے تو ایسے غیر مسلم کو بھی دیا جائے گا جس سے امید ہو کہ وہ اسلام قبول کر لے گا چوتھی پانچویں چیز ہے گردنوں کے آزاد کرنے میں گردن جو غلام ہوا کرتے تھے آج گردن غلام نہیں ہے جو مظلومانہ طور پر جیلوں کے اندر بند جنہیں بند کر دیا گیا ہے انہیں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے چھڑایا جائے گا جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا سیدھے سادھے لوگ ہیں انہیں پھنسا دیا گیا کیس کے اندر انتقام لینے کے لیے یا عداوت میں یا دشمنی میں حتیٰ کی غیر مسلم ہے تو بھی اسے زکوٰۃ میں سے دے کر کے اس کو جیل میں سے چھڑایا جائے گا یہ اسلام کی رواداری ہے کہ غیر مسلم بھی اگر کوئی سیدھا سادہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اس کو کسی نے پھنسا دیا تو ایسی صورت میں اس کی بھی مدد کی جائے گی شیخ فضل الرحمان صاحب ہمارے استاد ہیں ہماری جماعت کے بہت بڑے مفتی اور فقیر انہوں نے باقاعدہ بیان کیا کہ غیر مسلم کو بھی اگر اسے مظلومانہ طور پر پھنسا دیا گیا جیل کے اندر غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں کہ اپنے آپ کو چھڑا سکے تو اس کی مدد کی جائے گی وہ جو مقروض ہیں قرض جو کے تلے جو دبے ہوئے ہیں ان کو بھی کیا نام ہے ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا اور مقروض سے مراد ہوئے ہے جو جو انسان اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے قرض لیتا ہے اگر کوئی آدمی حرام کام کے لیے قرض لیتا ہے یا اس طریقے سے بڑا محل بنانے کے لیے قرض لیتا ہے یا کروڑوں کا کاروبار کرنے کے لیے قرض لیتا ہے بینکوں سے یا سعودی بار کاروبار کرنے کے لیے لیتا ہے تو اسے آدمی کو نہیں دیا جائے گا شراب کی بھٹی کھولنے کے لیے قرض لیتا ہے لوگوں سے تو نہیں دیا جائے گا یا فیشن کے لیے لیتا ہے اس کے پاس گزارا ہو رہا گھر ہے لیکن اس کے بھائی کا اس کے پڑوسی کا گھر ہے تو کہتا میں بھی قرض لیتا ہوں میں بھی ایک کروڑ کا گھر بناؤں گا پچاس لاکھ کا گھر بناؤں گا قرض لے لیتا تو ایسے آدمی کو نہیں دیا جائے گا جو ہر مقروض کو نہیں دیا جائے گا زکوٰۃ میں سے اس کی باقاعدہ شرطیں ہیں جو میں نے مختصر طور پر بتائی ہیں اس طریقے سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں عام سے مراد ہوئی ہے عام طور پر جو جہاد کی راہ ہے تو مجاہدین غازی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا اور علماء نے اس کا عام معنی بھی لیا ہے فی اللہ خاص طور سے ان ملکوں میں جہاں باقاعدہ حکومتوں کی طرف سے مدرسوں کی امداد نہیں کی جاتی تو ہر وہ تنظیمیں یا ہر وہ جگہیں جہاں سے اسلام کی اشاعت ہوتی اسلام کا بول بالا اور اسلام کی سربلندی ہو ان جگہوں پر خرچ کیا جائے گا جیسے جہاد کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ایسی مدرسوں کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی لہذا مدرسوں کے اندر بھی زکات دی جائے گی ایسے جو انسان جو اپنے آپ کو فارغ کر لے علم کے لیے علم کے لیے اس نے فارغ کر لیا ہے آپ دیکھیں مدرسوں کے اندر علماء ہی پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر لیا اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو ان کو بھی دیا جائے گا لہذا مدرسوں کو زکوٰۃ دی جائے گی کیونکہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے کوئی ان کے پاس استثماری انویسٹمنٹ نہیں ہے مدرسوں کے لیے لہذا ان کو دینا چاہیے اگر نہیں دیں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے مدرسے بند ہو جائیں گے اور مدرسوں کے اندر باقاعدہ یہ تین اور غریب مسکین بچے بھی پڑھتے ہیں لہذا ان کو دیا جائے گا اور پھر سبی اللہ کے عموم یہ بھی داخل ہوں گے وہ بھی داخل ہو جائیں گے خاص طور سے ان ملکوں میں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں جہاں ان کی سرپرستی کرنے والی حکومت نہیں ہے اگر اسلامی ملک ہے جیسے سعودی عرب مان لیجیے اور اسلامی ملک ہے وہاں باقاعدہ مدرسے اور یونیورسٹیاں اس کے تحت چلتے ہیں گورنمنٹ سب دیتی ہے تو وہاں نہیں دیا جائے گا لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے تو جو دینی مراکز ہیں جو دینی تعلیم کے لیے مدرسے ہیں باقاعدہ ان کو دینا ہے جی ہاں اگر نہیں دیں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے اسلام خطرے کے اندر پڑ جائے گا لہذا ان کو دیا جائے گا تو یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہے وہ بنی سبیل اور مسافر مسافر گیا سفر پہ اور اس طریقے سے اس کا پیسہ چوری ہو گیا مال چوری ہو گیا یا ختم ہو گیا تو اس کو بھی دیا جائے گا تو یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اس نے جو یہ جو بنائے جو رکھا ہے مصارف علم کے لحاظ سے اور حکمت ہے اس کے اندر اس لیے انہیں آٹھ قسم کے لوگوں کے اندر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا تو زکوٰۃ کہاں خرچ کریں گے یہ بھی جاننا ہمارے لیے بطور خاص ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر اللہ اقبا نے زکوٰۃ فرض کر دیا ہے تو ان کو یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ان کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر جائے صحیح جگہ پر جائے ایسی جگہ پر نہ دے دے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے تو ایسی صورت میں اس کو تحقیق کرنا چاہیے چھانبین کرنا چاہیے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ کے اندر اصل یہ ہے کہ بیت المال ہونا چاہیے اجتماعی نظام ہے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے لہٰذا ہر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اور جس طریقے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے لیکن انہیں جگہوں پر اسے خرچ کرنا ہے جو میں نے آٹھ قسم کے لوگوں کو آپ کو بتایا یا اگر مسلمانوں کا بیت المال ہے امانت دار لوگ ہیں سچے لوگ ہیں دیانت دار لوگ ہیں صحیح جگہوں پر خرچ کرتے ہیں اور اس طریقے سے مسکین اور لوگوں کا حقوق کا خیال رکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں ہی کو نہیں دیتے بلکہ جو بھی مستحق ہے جو بھی محتاج ہے اور جو ضرورت مند ہے تمام حلال اور جگہوں پر جہاں شریعت نے اجازت دی وہاں خرچ کرتے ہیں تو ان بیت المال کو بھی دیا جائے گا جو سچائی اور امانہ داری کے ساتھ زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں یہ نہیں کہ اپنے اوپر ہی خرچ کر لیں یا اس طریقے سے انہیں ملتی کروڑوں میں اور خرچ کرتے ہیں جو ہے کیا نام ہے کچھ لاکھ اور سب ڈیکوریشن میں اور اس طریقے فضول خرچی میں اور اپنے ہی لوگوں میں اور اپنی تنخواہوں میں ساری چیزیں لے لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے جو باقاعدہ جن کے بارے میں یقین ہو وسوخ ہو معتمد لوگ ہوں دار سچے لوگ ہوں مخلص ہوں اور ان کا وہ درد رکھتے ہیں امت کا اور ایسے لوگ لوگ لوگ ہیں اور وہ سچے معنوں میں وہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو ایسے سارے ایسے بیت المال کو بھی زکوٰۃ جو ہے دینا چاہیے اور دے سکتے اس میں کوئی حض کی بات نہیں ہے شیخ نے میں بیس منٹ دیا تھا میں نے بیس سیکنڈ پہلے ہی ختم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جزا آپ سب لوگوں کو ذائقہ فرمائے اور اللہ ابامین سارے مسلمانوں کے حفاظ فرمائیں جزاکم اللہ خیر بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس آٹھ تولا سونا ہے لیکن وہ سونار کے پاس گئے تو اس نے دو لاکھ بتایا تو <clears throat> گویا کہ وہ آٹھ تولے سے کم کی قیمت کا ہو رہا ہے تو بھائی کا سوال ہے کہ کیا اس میں زکوٰۃ دیں گے تو اس کا جواب ہے کہ زکوٰۃ آپ دیں گے کیونکہ اس میں اعتبار سونے کا ہے وزن ہے پچاسی گرام اس کے برابر ہے آپ کو دینا ہے چاہے اس کی قیمت پچاس ہزار ہو چاہے اس کی قیمت دو لاکھ ہو ہمیں قیمت نہیں دیکھنا ہے یہ تو قیمت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے آج مان لیجئے دو لاکھ ہے کل اور کم ہو جائے گی ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا اس کی قیمت زیادہ ہوتی تو لہٰذا اس میں پچاسی گرام کا اعتبار کیا جائے گا اس میں قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا لہٰذا اس میں آپ زکوٰۃ دیں گے اس میں کیا کریں گے آپ اس میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ جو کرنٹ قیمت ہوتی ہے اس کا اندازہ کریں گے آدمی کے پاس زیور ہے وہ سنار کے پاس جائے گا تو پرانے زیور کی قیمت کم ہوتی ہے نئے زیور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو جو اصل قیمت ہوگی اس کی موجودہ کرنٹ اس کا اعتبار کیا جائے گا پرانی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے کتنے میں خریدا ہے جیسے پلاٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی جو کرنٹ ویلو اور قیمت ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے آپ نے کتنے میں خریدا اس کا اعتبار نہیں ہوگا اس کی قیمت اگر زیادہ ہوگی اس کا اعتبار کریں گے اگر کم ہوگی اس کا اعتبار کریں گے جیسے آج زمینوں کی قیمت کم ہو گئی ہے تو اس کا اعتبار کر کے زکات دیں گے لہذا وزن کا اعتبار ہوگا پچاسی گرام سونے پر شریعت نے زکوٰۃ مقرر کیا لہذا جس کے پاس پچاسی گرام سونا ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا چاہے اس کی قیمت دو لاکھ ہو یا پچاس لاکھ ہو یا پچاس ہزار ہو جی ہاں ہاں آٹھ تولا کی بھائی پچاسی گرام سونا وہی اصل ہے قیمت یا روپیے پیسے یہ اصل نہیں ہے ان کی اصل سونا چاندی ہے اس لیے اس میں روپیے پیسے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ انسان کے پاس اتنا روپیہ ہو گیا تو زکات دے گا نہیں اگر نصاب کو پہنچے گا پچاسی گرام جو قیمت جو شریعت نے طے کیا ہے نصاب تب زکات دی جائے گی ایک بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے ہر سال ایک صاحب نے بنا کر کے رکھا ہے سو روپئے پر ڈھائی روپیہ دو سو روپئے پر پانچ روپیہ یہ سب غلط ہے یہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے اعتبار یہ سونے سے ہے یا چاندی سے ہے تو اس کا ایک وزن ہے اس کا ایک نصاب ہے سو روپیہ تو نصاب کو نہیں پہنچتا ہے دس ہزار تو نصاب کو نہیں پہنچتا کیسے اس کے اندر زکات دیں گے لہٰذا یہ جو سرکولیٹ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو اس میں پیسے کے اعتبار نہیں کریں گے اس میں سونے اور چاندی کا اعتبار کیا جائے گا لہذا پیسہ جو ہے وہ سونے کے تابع ہے جی ہاں اصل سونا ہے اور قیمت کم اور زیادہ ہوتی رہتی اس لیے اگر پچاسی گرام ہے تو ان کو زکات دینا ضروری ہے جی نہیں تو اگر ایسا ہے بھائی کا سوال یہ ہے گویا کہ کہ اس میں سونا کم ہے اور اس میں باہر کی چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں گویا کی یہ کہنا چاہتے ہیں ہاں تو اگر ایسا ہے اور اس نے بتا دیا ہے سونار نے کہ اس میں پچاسی گرام سے کم سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ جو دیگر دھات لگی ہوئی ہیں جیسے اس میں اور کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیور جڑ سکے تو ایسی صورت میں اس کو نکالا جائے گا جو اصل سونا ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ان کا یہ سوال ہے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن اگر پچاسی گرام سونا ہے پورا اوریجنل اور اصلی میں اور اس کی قیمت پچاس دو ہی لاکھ بتا رہا ہے تو پھر اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی جی ہاں ہاں تو اگر پچاسی گرام سونا نہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی اس کے اوپر جی جی بھائی کا سوال ہے کہ رشتے داروں میں سب زیادہ کون حقدار ہے زکوٰۃ زکوٰۃ کا تو دیکھیے اس میں دو مسئلہ ہے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رشتے دار کون سے رشتے دار کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے وہ رشتے دار جن کا نفقہ آپ کے ذمے نہیں آپ انہیں زکوٰۃ دیں گے جن کا خرچ اور نانفقہ آپ کے ذمے ہے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کی بیوی آپ کے بال بچے آپ کے والدین آپ کے بھائی بہن جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں غیر شادی شدہ ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کا خرچ آپ کے ذمہ ہے جو گھر کا مالک ہے بڑا بھائی یا جو بھائی چھوٹا یا بڑا ہو جو مالک سمجھ لیجئے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یہ اس کے اوپر فرض ہے ان لوگوں کا نام نفقہ اور خرچ لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے اگر بھائی الگ رہتا شادی ہو گئی ہے تو اس صورت میں ان کا نفقہ اس بھائی کے ذمہ نہیں رہ گیا لہذا اگر وہ مسکین ہے تو اسے زکوٰۃ دے گا یا بہن کی شادی ہو گئی اب اس کا نا نفقے کا ذمہ دار شوہر اس کا ہو گیا لیکن اگر وہ مسکین کے زمرے میں آتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو آپ زکات دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ رشتے دار جن کا خرچ آپ کے ذمے ہے یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے اور جن کا خرچ ان کی ضرورت زندگی کی تکمیل آپ کے ذمے نہیں ہے آپ انہیں زکوٰۃ دیں گے بشرطے کیوں مسکین ہوں اب دوسرا سوال پر ہم آتے ہیں کہ کون رشتے دار زیادہ حقدار ہے تو اس میں جیسے مان لیجیے آپ کے خونی رشتے ہیں بھائی آپ کے ہیں وہ مسکین ہیں فقیر کے زمرے میں آتے ہیں تو آپ انہیں دیجیے وہ زیادہ حقدار ہیں آپ کے آپ کی بہن ہے کیونکہ رشتے وہ سلا رحمی بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ہے صدقہ بھی ہوگا اور آپ سے ان کا خون کا رشتہ ہے لہذا وہ ان کو آپ مقدم کریں تو جو رشتے میں آپ کے زیادہ قریب ہیں جو رشتے میں آپ کے زیادہ قریب ہیں اور آپ پر ان کا زیادہ حق بنتا ہے اور وہ مسکین اور فقیر کے زمرے میں آتے ہیں تو آپ ان کو مقدم کیجئے ایسے مسئلے میں بشرطے کی اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب دیکھیے جو زیورات ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر زیورات جو ہم عورتوں کو دیتے ہیں اس کی کئی شکل ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے زیورات انہیں صرف استعمال کے لیے دیتے ہیں زیب و زینت پہننے کے لیے اور ملکیت ہماری ہی ہوتی ہے اب ہم جب چاہتے ہیں اس زکوٰۃ کو بیچ لیتے ہیں اپنی بیوی سے پوچھتے بھی نہیں ہمیں پلاٹ خریدنا ہے گھر خریدنا ہے ہم نے بیوی سے کہا کہ لاؤ سارا زیور جا کے میں بیچ دیتا ہوں اور جا کر کے ہم اس کو بیچ دیتے ہیں تو اصل مالک اس کے ہم ہو گئے تو لہذا ایسے زیورات کی زکوٰۃ ہم چونکہ مالک کے لہذا شوہر دے گا کچھ زیورات ایسے ہوتے ہیں جن کی مالک بیوی ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر اس کے ماں باپ نے اسے دیا ہے اس کے ماں باپ نے دیا ہے یا آپ نے مہر کے طور پر دیا ہے تو جب مہر میں دے دیا تو مالک عورت ہو گئی اب آپ اس کی اجازت کے بغیر اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتے اب اس کی مالک ہو گئی ہے جب اس کی مالک ہو گئی تو زکوٰۃ دینے کی حقدار وہی اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو زیور دے دیا اور کہا کہ بھائی یہ لو ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے میں آپ کو اسے مالک بناتا ہوں آپ کو ہے آپ پہنو یا میری بہن کو دے دو یا اپنی بہن کو دے دو کسی کو بھی دے دو آپ اس کے مکمل مالک ہیں مکمل اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جیسا چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو چاہے تو استعمال کرو چاہے کسی کو دے دو تحفے میں دے دو جو بھی کرو میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے خوشی تھی مجھے میں خوش ہو کر کے میں آپ کو دے رہا ہوں تو وہ وہ مالک مانی جائے گی لہذا وہ زکوٰۃ دے گی اس کے باوجود بھی اگر عورت کی زکوٰۃ نکالنے میں شوہر اس کی مدد کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں دے پاؤں گا میرے پاس نہیں ہے تو یہ چونکہ مرد کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا ہے یہ ضروری نفقے کے اندر نہیں ہے لہذا مرد اس کی زکوٰۃ نکالنے کا ذمہ دار نہیں ہے اگر مرد مدد کر دیتا ہے تو عورت کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عورت کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری مدد کر دی ورنہ عورت کو چاہیے کیا تو اتنا زیور بیچ دے اس میں سے کوئی اور جا کر کے زکوٰۃ دے دے یا جو بھی شکل وہ اپنائے لیکن اگر مرد دے دیتا ہے تو مرد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر مرد اس زیور کا مالک نہیں ہے تو جی آخر میں آخر میں کیا کہا آپ نے آخر میں جی جی جی جزاک اللہ خیر آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی بہرے رکھتے ہیں نکاح کے موقع پر ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ مہر کو آدمی استعمال کر لیتا ہے بیوی کے مہر کو پوچھے بغیر جب اس کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں دیتا اسے تو اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو دیکھیے مہر یہ عورت کا حق ہے اور یہ مرد کو مہر دینا لہذا مرد کی جو اپنی مالی پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے مہر رکھنا چاہیے مہر یہ فخر و مباحت کا ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ نیک نامی کا ذریعہ ہے اور نہ ہی زیادہ مہر رکھنا یہ کوئی فضیلت کا کام ہے یہ کوئی فضیلت نہیں کہ انسان زیادہ مہر رکھے انسان اتنا مہر رکھے جتنا دے سکتا ہے یہ عورت کا حق ہے اگر عورت اپنے حق کو معاف کر دیتی ہے بغیر کسی زبردستی کے بغیر کسی دباؤ کے تو معاف کر سکتی ہے آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس کو معاف کر دیا تو آپ معاف کر سکتے ہیں لیکن جس کو آپ نے قرض دیا وہ آپ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ آپ قرض مجھے معاف کر دیجیے اگر آپ معاف کر دیں قرض دینے والا معاف کر دے تو الحمدللہ تو ایسے یہ جو قرض ہے اس کے ذمہ اور اللہ کے سر کے ایک حدیث میں سنا دوں آپ لوگوں کو صحیح ترغیب کے حدیث سمان بھی فرماتے جو آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے مہر کم رکھے یا زیادہ اور اس کی نیت ہے کہ وہ زکا وہ مہر نہیں دے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے زانی کی حیثیت سے حاضر ہوگا زناکار کی حیثیت سے حاضر ہوگا اگر اس کی دینے کی نیت نہیں ہے اس لیے زیادہ مہر رکھتا ہے کہ میرا معاشرے میں نام ہو کہ انہوں نے دس لاکھ مہر رکھا ہے اپنی بیوی کا اور نیت دینے کی نہیں ہے اور اس نے نہیں دیا مر گیا وہ تو قیامت کے دن وہ زناکار کی حیثیت سے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اس لیے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے جو بڑی بڑی مہریں رکھتے ہیں اور نیت ہوتی نہ دینے کی تو یہ مہر عورت کا حق ہے اگر عورت معاف کر دے تو ان تو وہ معاف ہوگا اگر عورت معاف نہیں کرتی ہے تو زبردستی مرد نہیں کر سکتا وہ گنہگار ہوگا دباؤ نہیں ڈال سکتا اس کے اوپر اگر چاہے تو پورا معاف کر دے چاہے تو کچھ معاف کرے آدھا معاف کر دے اس کے اختیار میں اس کے اختیار میں مرد کے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اگر عورت معاف کر دیتی تھوڑا بہت یا پورا تو عورت کے اختیار میں اور اگر آدمی نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا تو مہر کی مالک اس کی مالک عورت ہو گئی اس کی اجازت کے بغیر آدمی اس کو خرچ نہیں کر سکتا اس کو پوچھے بغیر خرچ نہیں کر سکتا جیسے آدمی کا اپنا مال ہے اب عورت جو ہے اگر مرد اپنی بیوی کا خرچہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں بیوی اپنے مرد کے مال میں سے بغیر پوچھے مال نہیں لے سکتی کہ اس کے جیب میں سے پیسہ نکال لے جبکہ اس کو پورا خرچ ملتا ہے گھر کا چلانے کے لیے اس کی ساری سارے اخراجات مکمل کیے جاتے ہیں لہذا ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر سے پوچھے بغیر نہیں لے سکتی ایسے ہی مرد بھی اپنی بیوی کو جو مہر دیا اس کی مالک ہے اس سے پوچھے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتی لہذا اس کے حق کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اگر کوئی بغیر پوچھے جا کر کے استعمال کر لیتا ہے یا اگر عورت نے اسے عام اجازت دے دیا ہے کہ بھائی مہر آپ نے تو دے دیا ہے لیکن آپ جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں جب چاہے بیچ سکتے ہیں اگر عمومی اجازت اس کو حاصل ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے اس سے پوچھے بغیر بیچ سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بغیر پوچھے اس کو استعمال کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے گویا کہ ناحک طور پر وہ اپنے بیوی کے مال کو استعمال کرتا ہے جیسے مرد سے پوچھے بغیر عورت اس کے اپنے شوہر کے مال کو نہیں لے سکتی بغیر اجازت کے ایسے ہی مرد بھی اپنی بیوی کے مال کو پوچھے بغیر اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا ہے جی نہیں بھائی جو آپ نے مہر دیا ہے بیوی کو اور وہ مہر نصاب کو پہنچنا چاہیے اگر نصاب کو نہیں پہنچا تو کیسے زکات دیں گے آپ نے مان لیجیے اس کو زیور دیا زیور دیا آپ نے پچاس گرام تو نصاب کو نہیں پہنچا تو زکات نہیں دی جائے گی اس کی اس کی زکات نہیں دی جائے گی لیکن اگر آپ اس کے مالک ہیں اس زیور کے اور آپ کے پاس اور بھی پیسہ رکھا ہوا ہے ایک دو لاکھ تین لاکھ تو چونکہ آپ اس کے مالک ہیں اگر بیوی کو زیور دیا ہے مہر کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اسے کچھ زیور دیا ہے اور مالک آپ ہیں پچاس گرام کا زیور دیا اپنی بیوی کو لیکن آپ کے ہاتھ میں ملکیت ہے کہ میں ہی اس کا مالک صرف پہننے کے لیے دیا ہے اور آپ کے پاس دو لاکھ روپئے اور پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کو دونوں کو شمار کریں گے ایک ساتھ اکٹھا کریں گے کیونکہ ہر پیسے کی اصل سونا یا چاندی ہے لہذا پیسے کو سونے کے ساتھ یا چاندی کے ساتھ اکٹھا کر کے زکات دیں گے لیکن اگر وہ مہر بیوی کا ہے اور نصاب کو نہیں پہنچا زکات نہیں دے گی وہ یا اس طریقے سے پیسہ آپ نے دیا ہے اور پیسہ زکوٰۃ کو مطلب نصاب کو نہیں پہنچا تو زکوٰۃ نہیں دے گی وہ نصاب کو پہنچنے کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے اور اگر آپ نے دیا مان لیجئے مہر اسے اتنا مہر دیا جو نصاب کو پہنچا ہوا ہے لیکن بیوی نے استعمال کر لیا بیوی نے کسی کو دے دیا اپنی بہن کو دے دیا اپنے گھر میں دے دیا کسی کو یا آپ ہی کو دے دیا مان لیجئے تو پھر اس کے پاس نہیں رہے گا تو اس کے پر زکات ہی نہیں ہوگی جی ہاں خالص سونا آٹھ سو پچاس گرام سے زیادہ ہے تو اس میں زکات ہے اگر اس میں ملاوٹ ہے تو پھر اس میں خالص سونا آٹھ سو پچاس گرام سے زیادہ بندہ کو زکات نکالنا ہے آپ جواب دے چکے ہیں اگر پچاسی گرام جی،, جی جی جی آٹھ سو پچاس گرام کسی عالم نے نہیں کہا ہے کسی بھی عالم نے نہیں کہا کہ آٹھ سو پچاس گرام سونا ہوگا تب زکوٰۃ ہوگی ہو سکتا ہے کہ پانچ سو پنچانوے گرام جو چاندی کا ہوتا ہے وہ بھی آٹھ سو نہیں ہوتا پانچ سو پنچانوے گرام ہوتا ہے جی ہاں تو اس لیے جو ہے آٹھ سو پچاس گرام کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ اتنا ہوگا سونا تو زکات دیں گے ان کو شاید سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی انہوں نے پچاسی گرام کہا ہوگا یا ساڑھے سات تولہ کہا ہوگا لیکن آٹھ سو پچاس گرام کسی بھی عالم دین نے کسی نے بھی ایسا نہیں کہا جب سو چاندی پانچ سو پنچانوے گرام ہے تو سونا آٹھ سو پنچانوے گرام کیسے ہوگا اس لیے انہوں نے شاید سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی کسی بھی عالم نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی میں جہاں تک سمجھتا ہوں یا اس کی زبان سے بات پھسل گئی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے عالم سے پھسل گئی ہو ورنہ کوئی ایسا نہیں پچاسی گرام ہے پچاسی گرام جی ہاں جی بھائی کا سوال یہ ہے ہمارے شیخ پرویز صاحب کا کہ کچھ لوگ ہیلا کرتے ہیں ان کے پاس سونا تو ہوتا ہے نصاب کو لیکن زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو اس کو بیچ لیتے ہیں جیسے رمضان گزر جاتا ہے ایسے پھر جا کر کے زیور خرید لیتے ہیں تو اس میں دو بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نیتوں کے بارے میں جانتا ہے لہذا یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کا خود خسارہ ہے اس کے اندر خسارہ یہ ہے کہ جب بیچنے جائیں گے آپ تو پرانی قیمت پر لے گا وہ اور جب خریدنے جائیں گے تو آپ کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا میرے بھائی اس لیے خود آپ کا نقصان ہے کیوں آپ نقصان اٹھا رہے ہیں دین سے بھاگو گے تو نقصان ہوگا ہی دین کا تو الگ سے نقصان ہوا مال کا الگ سے نقصان ہوگا کیونکہ جب آپ بیچنے جاؤ گے تو وہ پرانی قیمت وہ جو سونے جو پرانے زیورات کی قیمت کم ہوتی ہے پرانے زیورات کی قیمت کم ہوتی ہے اور اتنا ہی جگہ آپ خریدو گے پھر تو آپ کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا تو آپ کو نقصان ہو گیا اس کے اندر اس لیے آپ جو ہے ایسا مت کیجئے اور اگر آپ نے بیچ بھی دیا ہے تو بھی آپ کو زکات دینی ہی ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور اس پیسے کی اصل سونا ہے لہٰذا اس پر سال کا عرصہ گزر چکا تھا سونے پر لہٰذا آپ کو زکات دینی ہی دینی ہے ایسا ہیلا کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر یہ بالکل جائز نہیں ہے ایسے کچھ لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں کہ بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے چونکہ زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اسے عورتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کو کچھ دے دیں گے کچھ بہن کو دے دیں گے کچھ پھوپھی کو دے دیں گے کچھ بیوی کو دے دیں گے اور جیسی رمضان گزر جائے گا پھر لوگوں سے مانگ لیں گے تو یہ سب حرام ایسا کرنا اور دین یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اللہ جو ہے آپ سے مال چھین بھی سکتا ہے ہم سے چھین سکتا ہے مال کو لہذا اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ کے مال کی پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لہذا ایسا کرنے سے گریز کیجیے بچیے سخت جرم ہے شریعت کے اندر حرام ایسا کرنا جی ہاں اور لوگوں کا مال کھانا ہے ظلم ہے یہ لوگوں یہ حقوق العباد بھی ہے زکوٰۃ اسے اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی وفات ہوگی تو پہلے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی اس کے بعد جو اس کے مال کو میں تقسیم کیا جائے گا یا کسی نے چار سال زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو اس کو ہر سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی کیونکہ بندوں کا حق ہے یہ اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا لیکن شرک کے علاوہ لیکن یہ حق جو ہے بندوں کا حق اللہ نہیں معاف کرے گا لہذا بندوں کا حق ہے اس کا بھی آپ خیال رکھیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کے راز سے واقف ہے اور ہمارے ہر حال سے باخبر ہے یعنی گویا کہ وہ سود کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو بینک زیادہ پیسہ دیتا ہے جی ہاں تو وہ سود کے بارے میں پوچھ رہے دیکھیے سود کا لینا دینا حرام ہے شریعت کے اندر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہوتی ہے اور ایسے لوگوں پر جو سود لیتے ہیں دیتے ہیں اس کا کاروبار کرتے ہیں یا اس کا گواہ بنتے ہیں یا اس کے لکھنے والے سب پر لانت ہوتی ہے اور بہت سخت وعیدیں آئی ہیں سود کے تعلق سے حادث کے اندر بہت سخت وعیدیں آئیں جی ہاں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے سود لینا لہذا سود نہ لیجئے لیکن مسئلہ یہاں پر ایک دوسرا آ جاتا ہے وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بینک میں چھوڑ دیں گے تو اس پیسے کا استعمال غلط جگہوں پر ہو سکتا ہے کریں گے اسے یعنی اسلام کے خلاف اسے استعمال کریں گے باطل کے اشاعت کے لیے اسے استعمال کریں گے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس سود کی رقم لاکھوں اور کروڑوں میں ہوتی ہے تو اگر وہ چھوڑ دیں گے تو وہ پھر وہ سارا پیسہ باطل کے لیے استعمال ہوگا لہذا آپ پیسے کو نکال لیجئے آپ نے جو پیسہ جمع کیا ہو تو انسان ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارا کتنا اصلی پیسہ ہے اور جو زیادہ ہوتا آپ اس کو نکال لیجئے اور نکالنے کے بعد اسے رفاع عام میں خرچ کر دیجئے کہیں نل لگوا دیجئے غریبوں کے محلے میں کہیں پل بنوا دیجئے کہیں سڑک بنوا دیجئے یا اس طریقے سے جو انتہائی غریب قسم کے لوگ ہیں ان کی مدد کر دیجئے یا جو کینسر کے مریض ہیں یا سخت بیماری کے اندر مبتلا ہیں آپ ان کی مدد کر دیجئے یا جو مظلومانہ طور پر کے جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی آپ مدد کر لیجئے تو ان تمام جگہوں پر انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے کئی ہمام آپ نے بنوا دیا سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے یا جیسا میں نے کہا کہ بہت کوئی مجبور حال انسان ہے انتہائی مجبور ہے وہ اور اس کو علاج کے لیے پیسہ چاہیے یا فقر و فاقہ کر رہا مجبور ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں موت کا مسئلہ اس کے سامنے بھکمری ہے تو آپ ان کی مدد کر دیجیے جیسے آج لاک ڈاؤن کے جیسے لوگ پریشان ہیں تو اس سود کی رقم کو لے کر کے ایسے سارے لوگوں کو آپ دے دیجیے راشن خرید کر کے دے دیجئے یا ان کو نقدی شکل میں دے دیجئے تو کوئی تو یہ ان لوگوں کو دے دیجئے اور اکاؤنٹ کے اندر مت رکھیے آپ نکال کر کے ان لوگوں کو دے دیجئے اور اس طریقے سے ان کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ کے اوپر سے وہ چیز ادا ہو جائے گی یعنی کہ یہ گند ہے سمجھ لیجئے جسے آپ نے اپنے اوپر سے اتار دیا ہے جی ہاں لیکن اگر بینک میں چھوڑ دیں گے تو پھر غلط جگہوں پر اس کا استعمال ہوگا جی کسی کو بھی دے سکتے ہیں اسلام کے اندر رواداری ہے اگر غیر مسلم ہے بیچارہ بھوکھا ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے یا اس طریقے سے ننگا ہے اور ضرورت مند محتاج ہے تو اسلام رواداری کا دین ہے اور بلا تفریق مذہب اور دین کے سب کے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام جی ہاں اس لیے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی اللہ کے سر صلی اللہ نہیں ثواب کی امید جی ثواب کی امید نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ اصل میں آپ کا مال نہیں ہے دینے والے کا وہ تو ایک گند ہے جو آپ اپنے سر سے پھینکنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کے لیے حلال ہو جائے گا ان کی زندگی بچ جائے گی جیسے انسان مجبور ہوتا ہے مستر ہوتا ہے اس کے لیے کھانا حرام ہے مردار لیکن وہ اس کی جان بچانے کے لیے حلال کر دیا گیا ہے تو ہے وہ اصل حرام ایسے سود اصل حرام ہے لیکن بینک میں اس لیے ہم نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اس کا استعمال غلط جگہوں پر کریں گے باطل کے شاد کے لیے کریں گے گویا کہ ہم بھی ایک طرح سے اس میں مدد کرنے والے ہو جائیں گے ہمارا ہمارے پیسے سے نکلا ہوا ہے وہ اس لیے وہ جو ہے آپ اس کو نکال کر کے ایسے لوگوں کو دے دیں ثواب تو نہیں ملے گا لیکن یہ کہ لوگوں کی جان بچ جائے گی تو اس میں تفریق کیے بغیر اسلام کے اندر باقاعدہ یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تو ہمارے میرے کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا تو وہ تو انسان ہے تو اگر کوئی غیر مسلم مر رہا ہے بھوکھا مر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے اسلام کے اندر رواداری اور الحمد یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر اور مسلمان پیش پیش ہیں مسجدوں سے باقاعدہ غیر مسلموں کی امداد کی جا رہی ہے اور ان کے لیے کھانا تقسیم ہو رہا تو الحمد اسلام رواداری کا دین ہے اور ایسی چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے میڈیا میں لانا چاہیے کہ غیر مسلموں کی جو مدد کریں اس موقع پر باقاعدہ کسی نیتا کو بلا کر کے یا کسی ایم ایل اے کو یا ایم پی کو بلا کر کے کسی ذمہ دار کو بلا کر کے باقاعدہ اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کیونکہ اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں غیر مسلم بھائیوں کے اندر لہذا ان غلط فہمیوں کو ہمیں دور کرنا ہے اشکالات کو دور کرنا ہے بتانا ہے کہ بھائی اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے دین سے اٹھ کر کے انسانیت کی بنیاد پر ہمیں لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کی خدمت کرنا ہے تو ایسا اگر موقع ہو تو باقاعدہ میڈیا میں لانا چاہیے اس مسئلے کو کیونکہ میڈیا آج جو ہے بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایک طرفدار بن گیا ہے اور اس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے وہ بہت غلط باتیں لوگوں کے اندر نشر کرتا ہے اور ہماری طرف سے بھی کوتا ہے کہ ہم نے میڈیا میں جا کر کے اپنی باتیں نہیں رکھ پائی لوگوں کو نہیں سمجھا سکے اس لیے ان تمام چیزوں کو ہمیں دور کرنا ہے تو اس طریقے سے اگر کرے تو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا جائے میڈیا کے اندر اس کو بیان کیا جائے اور کبھی کبھی یہ چیزیں آتی ہیں لیکن بہت زیادہ اسے کرنا چاہیے زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور مسلمانوں کے تعلق سے لوگ غلط اعتراضات کرتے ہیں جو حقیقت میں مسلمان ان تمام چیزوں سے بری ہیں جی بالکل بالکل صحیح بات جزاک اللہ ڈاکٹر جی جی سنا میں نے سوال سراج بھائی کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یہ سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے جس آدمی کے پاس مال ہو اور نصاب کو پہنچ گیا ہو اس کا نصاب ہے اور نصاب پچاسی گرام سونا ہے پانچ سو پنچانوے گرام چاندی ہے تو اگر کسی آدمی کے پاس یہ سونا یا اس کے برابر جو بھی کرنسی ہے اور اتنا انسان کے پاس ہے اور سال گزر جاتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العامین نے اس کے مال میں حق رکھا ہے تو یہ اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو ڈھائی فیصد دیا جاتا ہے تو زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب انسان کا مال نصاب کو پہنچے گا اور ایک سال گزر جائے گا تو انسان اس کے اندر زکوٰۃ دیتا ہے جی جی میرا سوال یہ تھا مطلب سونے مطلب ساڑھے سات ہے ساڑھے آٹھ اور ساڑھے سات بھی ہے تو اس کی قیمت اگر ہم لوگ نکالیں گے سولہ کے جا کے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کا پسینہ ملا ہوا ہے سمجھے اور اس کے بعد جو ہے ٹوینٹی ٹو کیریٹ جو آتا ہے وہ سونا ہے تمہارا تو اس حساب سے وہ دیتا ہے فائیو پوائنٹ ٹو مطلب پانچ سونا دو دو گرام ہے ہے اسے قیمت بتاتا تمہارا یہ میں نے پورا جو جو بھی اس کی مطلب کی میری وائف وائف مطلب بیوی تھے اٹھا کے لے گیا میں سونے سے رکھا وہاں پر اس نے وزن کیا اس کا کچھ مطلب آٹھ سو کے قریب آیا پھر اس نے اس کا حساب لگایا پورا کاٹ چانٹ کے بولے اس کا دو لاکھ روپیہ ہوتا ہے آپ کا پانچ پوائنٹ ٹو چورا سونا ہے اب آپ اس میں بتائیے اس میں رقم ہے کہ نہیں ہے پہلے چکا صاحب

جی بالکل صحیح آپ نے کہا جواب دیا جا چکا ہے اس کا اور دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ تولہ مت دیکھیے آپ کیونکہ تولے میں فرق ہو جاتا ہے کچھ لوگ بارہ گرام کا ایک تولا مانتے ہیں کچھ گیارہ گرام کا مانتے ہیں اس لیے میں پچاسی گرام کہہ رہا ہوں گرام میں کوئی فرق نہیں ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے تولے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے کچھ لوگ گیارہ گرام کا ایک تولا مانتے ہیں کچھ ساڑھے گیارہ کا مانتے ہیں کچھ بارہ کا مانتے ہیں اس لیے اسے آپ چھوڑیے پچاسی گرام خالص سونا اگر ہوگا تب اس پہ زکوٰۃ دیں گے جو ملاوٹ اس کو نکالنے کے بعد پچاسی گرام ہونا چاہیے یعنی مان لیجیے اگر آپ کے پاس سو گرام ہے اب سو گرام سب ملا کر کے ہے لیکن پچاسی گرام اس میں اصل سونا ہے تب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اگر سب ملا کر کے پچاسی گرام ہے اور پچاسی گرام جو ہے پچاس ففٹی گرام ہی سونا اصل ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو لہذا تولے کے اعتبار نہیں کریں گے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا اسی صورت میں صرف ایک سنار کے پاس مت جائیے دو تین سنار کے پاس جائیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سنار کم بتاتا ہے تاکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بیچیں گے تو کم بتائے گا تاکہ اس کا فائدہ ہو اس لیے دو تین سناروں کے پاس آپ جائیے اس کے بعد جو درمیانی قیمت ہو اس کا اندازہ آپ کیجیے ٹھیک عبد الکریم بھائی جی دو تین سونے کے پاس دو سنار کے پاس آپ جائیے اس سے پوچھیے کہیں پر جو ہے کہے گا پچاس گرام ہے کہیں پر کہے گا پچپن گرام ہے کہیں کرے گا بھائی کہ جو ہے یہ باون گرام ہے تو جو بیچ والا ہوگا اس کو آپ مان لیجئے ٹھیک ہے اسے آپ مان لیجئے اس کے لحاظ سے آپ پھر زکات دینا پڑے گا اگر نصاب کو پہنچے گا پچاسی گرام تو جی وعلیکم السلام و برکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے میری بیوی کو چار سولہ مہر میں دے دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے دو تولہ یا تین تولا چار تولا اور خریدا جو میں نے ان کو دے دیا تو وہ مہر اور چار یہ ملا کر کے زکات دیا جائے گا یا مہر کو الگ رکھا جائے گا دیکھیے بھائی کا سوال ہے کہ میں نے بیوی کو چار تولا مہر دیا پھر چار تولا اور اسے زکات دے دیا تو کیا دونوں ملا کر کے زکات دیں گے یہ جی اپنے بیوی آپ نے دیا گفٹ میں دیا تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو دیکھیے میں نے اس کا جواب دے دیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جو مہر آپ نے دیا ہے اگر وہ مہر بیوی کا حق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اپنا الگ مال مانا جائے گا وہ اور جو آپ نے دیا ہے یہ آپ کا اپنا مال ہے ٹھیک ہے لہذا یہ دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں کریں گے دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں کیا جائے گا کیونکہ بیوی کا جو مہر ہے اس کی مالک ہے اور آپ نے جو دیا ہے اگر آپ نے بیوی کو مالک بنا دیا ہے کہ لے جاؤ تمہارے لیے تم جیسا چاہو ویسا کرو تو بیوی اپنے ساتھ ملا لے گی اس کو اپنے اپنے مہر کے ساتھ کیونکہ وہ مہر کی مالک اس کی بھی مالک ہو گئی لیکن اگر آپ نے صرف پہننے کے لیے اس کو دیا ہے اور مالک آپ ہی ہیں تو ایسی صورت میں یہ چار گرام جو ہے یہ جو چار تولہ یہ گویا کہ نصاب کو نہیں پہنچا لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن یہ جو چار تولہ آپ نے دیا ہے اگر آپ کے پاس اور بھی پیسہ موجود ہے دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ روپیے تو اس میں آپ اس کو شمار کریں گے کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں تو اپنے پیسے میں شمار کریں گے اسے جی

دیتے وقت اسے لیتے ہوئے سبکی ہوتی ہے تو کیا بتانا اس کے لیے ضروری ہے تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ بھائی اگر اس کا خرچ بھائی کے ذمے ہے تو نہیں دے گا زکات وہ یا بہن کا خرچ اس کے ذمے ہے تو نہیں دے گا جیسے مان لیجیے والدین نہیں ہیں مان لیجیے بھائی ہی ہے اب بھائی اپنی بہن کو کا خرچ دے رہا ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے ساتھ میں رہتی اس کا ابھی شادی نہیں ہوئی تو اپنی بہن کو بھائی نہیں دے گا زکوٰۃ ٹھیک ہے کیونکہ زکوٰۃ ان کو دے گا جن کا نام کا اس کے ذمے نہیں ہے اگر دونوں الگ رہتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا نام نفقہ اس کے ذمے نہیں ہوگا تو زکوٰۃ دے گا اب سوال یہ ہے کہ بتانا کیا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے اس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے لہذا اگر انسان نہیں بتاتا تو بھی زکوٰۃ نہ ہو جائے گی لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے یا بہتر طریقہ یہ کہ انسان ان کو اگر بتا دیتا تو زیادہ بہتر ہے اور بتا کر کے ان کو بتا دے سمجھا دے کہ بھائی شریعت نے جب حلال قرار دیا ہے تو آپ لینے میں کیوں گریز کرتے ہیں شریعت نے حلال قرار دیا ہے آپ کے لیے لہٰذا آپ اس کو لیجئے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ صرف بھائی کا مسئلہ نہیں ہے اور بھی لوگوں کا مسئلہ ہے کچھ لوگ غیرت مند ہوتے ہیں خوددار ہوتے ہیں زکوٰۃ نہیں لیتے تو اگر آپ ان کو بتائیں گے تو کہیں گے بھی ہمیں نہیں چاہیے آپ ان کو سمجھا دیجئے اگر سمجھ جاتے ہیں لے لیتے تو ٹھیک اگر نہیں لیتے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ اپنا حق ادا کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں لے رہے ہیں تو آپ اس میں گنہگار نہیں ہوں گے جی ہاں بتانے کے بعد اور اگر نہیں بتاتے ہیں کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی جذبات ان کے مجروح ہوں گے تو آپ نہ بتائیں تو بھی ادا ہو جائے گا جیسا کہ میں شیخ میں سمیر رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ بتانے سے اگر جذبات مجروح ہوتے ہیں ٹھیس پہنچتی ہے اور اسے کوفت اور تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ نہ بتائیں اور یہ اللہ اور آپ کے درمیان میں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اسے دیا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن اگر آپ انسان بتا دیتا ہے تاکہ خاص طور سے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں تو پھر زیادہ انسان کے لیے بہتر ہے جی جی